ترجمہ نہیں آتا لیلا قریش کا ترجمہ نہیں آتا قرآن کریم نماز میں پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر ترجمہ جان کر پڑھیں گے تو مزہ آئے گا مسلم مسئلہ ہے بھائی میں ویسے ہی ایک چیز پڑھوں اور ایک سمجھ کر پڑھوں دونوں میں زمین آسمان کا فرض ہے تو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے قرآن کریم کو تو نماز میں بڑا مزہ آئے گا بہت لطف آئے گا تو میں نے اسی مناسبت سے اس صورت کو پڑھا ہے کہ میں اسے متعلق دو چار باتیں کہہ دوں جو میری اور آپ کی سب کی زندگی کے لیے مفید ہوں میں اس صورت کا پہلے ترجمہ کر دوں ویل الف اللہ مزہ یہ اصل میں مکہ کے آس وائن اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان سے متعلق یہ صورت اتری ہے ہلاکت ہے ویل کا منع ہلاکت ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو گیبتیں کرنے والے ہیں اور تانا دینے والے ہیں ہو مزہ لو مزہ گیبت کرنے والے ہیں پیٹ پیچھے برائی کرنے والے ہیں لمزا اور تانا دینے والے اللہ جمع مال واحدہ جنہوں نے مال جمع کیا اور گنتے رہے یا سب و ان مالہ اخلدا ان کا یہ گمان ہے کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا یا سب و ان مالہ اخلدا ہمیشہ رہے گا کلّا اللہ کہتا ہے ہر کی نہیں لیم بدن فی الحکمہ اٹھا کر پھینکے جاؤ گے جہنم میں ہوتما ہوتما میں پھینکے جاؤ گے پھر اللہ سوال کر رہا ہے وما ادرا کمل ہوتما یہ پیغمبر تمہیں معلوم ہے ہوتما کیا ہے چونکہ قرآن تو حضرت پر اترا ہے نا تو حضرت کو اللہ پوچھ رہا ہے وما ادرا کمل ہوتما تم جانتے ہو ہوتما کیا ہے فرمایا نار اللہ موقدہ اللہ کی بھرکائی ہوئی آگ ہے اللہ تطلع علی الافئدہ جو بھرکتی بھرکتی قلب تک پہنچ جائے گی دل تک پہنچ جائے اللہ التی تطلع علی الافئدہ نار اللہ موقدہ اللہ تطلع کیا ہے آگے انہا علیہ موسدہ پھر اوپر سے دروازے کو بند کر دیا جائے گا فی آمدی ممددہ اور وہ آگ لمبے ستونوں جیسی اندر میں ہوگی یہ ہے اس سورت کا ترجمہ اس سورت میں حق تعالی شانہوں نے اپنے بندوں کو انسانوں کو کچھ ہدایت فرمائی مسلمانوں کو صرف نہیں اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا انسانوں کو تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ ہدایات کچھ نسائیں کچھ باتیں ذکر فرمائے سب سے پہلے تو فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو گیبت کرنے والے ہیں اور تانا دینے والے ہیں یہ دونوں بہت بری صفت ہے اور عمومی طور پر عوام تو عوام خواص بھی اس بیماری میں مبتلا ہے یعنی جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مبلک کہتے ہیں جو اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے ٹھیکیدار کہتے ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہے ویل الکل مزت المزہ گیبت گیبت کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیٹ پیچھے بات کرنا صحابہ حضرت کو سوال فرما رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اگر اس میں وہ بات موجود ہے اس نے وہ کام کیا ہے اور پھر اسی کام کو ہم اس کے پیٹھ پیچھے بولتے ہیں یہ بھی گیبت ہے حضرت نے فرمایا اسی کو گیبت کہتے ہیں اور اگر اس نے یہ کام نہیں کیا اور پھر تم نے اس کے پیٹ پیچھے کہا فرمایا بہتان ہے الزام ہے اور الزام کا گنا گیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے بعض روایتوں میں ہے کہ ایک انسان اپنی ماں سے زنا کرتا ہے اس پر جو گنا ہوتا ہے الزام لگانے والوں کو ایسا گنا ہوتا ہے آج ہمارا معاشرہ آنکھ بند کیے لوگوں پر الزام لگا رہا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا یہ پیسے کھا گیا یہ فلانی لڑکی کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ ہے جب اندر میں پہنچتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے بلا وجہ ہم نے ان کے اوپر الزام لگا دیا پھر دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ چلو ان میں وہ بات موجود بھی ہے اگر ہمارے اندر طاقت ہے اصلاح کی تربیت کی اس کی زندگی بنانے کی تو اس کے پیٹ پیچھے بات کرنے کے بجائے ہم خود اس کے پاس جا کر کے محبت سے پیار سے شریعت نے جو اصلاح کے تین طریقے بتائے پہلا طریقہ بتایا اگر تم ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو تم بادشاہ ہو تم باپ ہو مار کر روک سکتے ہو تو روکو اور فعلم یستتی فبل نسانی چلو تم مار نہیں سکتے ہو تو کم سے کم زبان سے محبت سے کہہ تو سکتے ہو تو یہ غلط ہے ایسا نہ کرو فعلم یس سبھی فبی قلبی اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم دل میں تو برا جانو کہ یہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے ودالی کا ازاق المان اور دل میں برا جاننا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے بہت نیچا ایمان ہے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے محدثین نے یوں لکھا ہے اگر آپ نے اپنے دل میں اس کے گناہ کو برا نہیں جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے گناہ پر خوش ہوئے راضی ہیں اور فقہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ رضا کفر کفر ہے کسی کوئی آدمی کفر کر رہا ہے اور اس پر میں راضی رہوں یہ بھی کفر ہے کوئی گناہ کر رہا ہے اور میں اس کے گناہ پر خوش رہوں راضی رہوں یہ بھی گناہ ہے چاہے میں نے نہیں کیا لیکن اس کے گناہ پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں اس کو برا نہیں جان رہا ہوں یہ بھی گناہ ہے یہاں سے ایک مسئلہ میں تمہیں واضح کروں آج کل بہت سارے لوگ کسی کی اولاد غلط کام کرتی ہے اب کبھی ایسی دوستی ہو جاتی ہے بچہ غلطی پر چلا گیا غلط راستے پر چلا گیا تو مجھے اس کے باپ سے چونکہ دشمنی ہے میں یوں کہتا ہوں اور بگڑے تو اچھا ہے یہ شرابی بن جائے تو اچھا ہے یہ جھگاری بن جائے تو اچھا ہے یاد رکھیں میری یہ سوچ جو ہے نا یہ نہ سوچے کہ میں نے سوچ لیا اور مسئلہ ختم ہو گیا اگر میری یہ سوچ عزم کے درجے میں ہے مطلب واقعتاً میں یہ یہ, یہ سوچ رہا ہوں اور پکا سوچ رہا ہوں کہ یہ اس طرح گناہ میں چلا جائے تو اچھا ہے تو جتنا اس کو کرنے پر گنا ہوگا اتنا میرے ارادوں پر بھی مجھے گنا ہوگا چونکہ میں اس لیے میرے بھائیوں مومن وہ ہوا کرتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتا مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا اچھا چاہتا ہے مومن اسے کہتے ہیں جو لوگوں کا اچھا چاہتا ہے جو برا چاہتا ہو وہ مومن نہیں ہوتا ہے مومن کا دل تو بڑا وسیع ہوتا ہے لوگوں کی اچھی چاہت والا ہوتا ہے کسی کو صحیح راستہ بتانے والا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھو حضرت کی پوری زندگی میں قسم کھانے کے لیے ذرا سا بھی مسئلہ کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ حضرت نے کسی کا برا سوچا ہو یا کی ہو کہیں نہیں ملے گا ادنا ضعیف روایت میں بھی آپ کو نہیں ملے گا بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت اپنے آخری عمر میں یوں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی میں نے کسی کو مارا ہو سختی کی ہو کوڑا مار دیا ہو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت جو کچھ کر رہے ہوں گے وہ تو اصلاحی کے لیے کر رہے ہوں گے پھر بھی حضرت فرما رہے اگر میری طرف سے یہ کام ہوا ہے تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے قیامت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا ہمیشہ حضرت نے مخلوق کا بھلا چاہا اچھائی چاہی برائی کبھی نہیں چاہی اور اس سے روایتیں بھری پڑی ہے بہت ساری روایتیں اور دیکھو اگر ہم برا چاہتے ہیں نا تو کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی ایک وقت آئے گا کہ میری فیملی پر وہ حالات آئیں گے جو میں نے دوسروں کے لیے برا چاہا ہے ہاں یہ بالکل مسلم مسئلہ ہے بالکل ایک لکھا ہوا مسئلہ ہے جو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرد نے یا ایک عورت نے عورت نے ایک بلی پالی تھی اس کو کھلاتی پلاتی نہیں تھی اس پر ظلم ہوتا تھا اور وہ بیچاری بھوکی مر گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بلی جو ہے اس کو اس عورت کو نوچ رہی ہے تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے فرمایا ایک بلی نے ایک بلی کو پالا تھا اور اس کی ضرورتوں کو تقاضوں کو پورا نہیں کیا جس کے نتیجے میں حق تعالی شانہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا اب جہنم میں ویسے ہی داخل نہیں ہو گئی حافظ ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت پر یوں لکھا ہے کہ جب اس نے بلی پالی اور بلی پال کر اس کے تقاضوں کو ضرورتوں کو پورا نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالی نے اس عورت کو اعمال صالحہ سے محروم کر دیا یہ بات یاد رکھنا اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے جب اللہ اعمال صالحہ سے محروم کرتا ہے تو کسی انسان پر ظلم کریں گے تو کیا اللہ اعمال صالحہ سے محروم نہیں کرے گا حضرت اقدس خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے میں نے اس واقعے کو کئی جگہ علماء میں پیش کیا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری دوسری بیوی نے حضرت کی دو عورتیں تھیں دوسری بیوی نے کہا کہ میں دو تین دن سفر میں جا رہی ہوں اپنے مئی کے جا رہی ہوں کچھ مرغیاں پالی ہے آپ ذرا روزانہ صبح کھول دینا اور دانا پانی دے دینا ان کو اب حضرت نے کبھی یہ کام کیا نہیں تھا بھول گئے صبح بھائی جو آدمی کام نہیں کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے تو بھول گئے حضرت خانقاہ میں آ گئے بیان القرآن تفسیر لکھ رہے تھے حضرت اب تفسیر قلم کتاب لے کر بیٹھے ہیں لیکن مضمون کا ورود نہیں ہو رہا ہے حالانکہ کئی کتابیں آپ نے مطالعہ کر لی تھی لیکن مضمون ذہن میں نہیں آ رہا ہے حضرت بہت پریشان بہت پریشان پھر یاد آیا کہ اچھا وہ مرغیاں کھلنا تو بھول گیا میں تو حضرت اٹھے گئے اور مرغیاں کھولی اور دانا پانی ڈالا واپس آئے خانقاہ اب قلم اٹھایا تو مضامین کا ورود شروع ہو گیا یعنی ذہن میں باتیں آنا شروع ہو گیا بھائی ایک مرغی کو وقت پر دانا پانی نہ دینے سے فیضان خداوندی سے اشرف علی اگر محروم ہوا تو انسان پر ظلم کریں گے تو کیا فیضان رب سے ہم محروم نہیں ہوں گے یقیناً فیضان رب سے محروم ہو جاتا ہے بندہ اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تعالیٰ کے عذاب دینے کی مختلف شکلیں ہیں دنیا میں آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے دنیا میں ایک شکل ابن قیم بہت برا آدمی ہے بہت بڑا میں نے ان کا قول ایک جگہ نقل کیا ابن قیم رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کی اعلام الموقعین سمجھنے کے لیے شاہی دماغ کی ضرورت ہے اس کی زاد المعاد بے شمار کتابیں لکھی ہے بخاری شریف کی شرح لکھی تفسیر لکھی تفسیر ابن قیم بہت ساری کتابیں لکھی ہے اتنا بڑا آدمی اپنے شاگردوں کو یوں کہہ رہا ہے میرے بچوں میں نے تم کو کچھ قرآن و حدیث پڑھایا کچھ قرآن و حدیث تمہیں پڑھایا ہے میرے بچوں یہ تھوڑا سا میرا تم پر احسان ہوا کہ میں نے تم کو پڑھایا ہے قیامت میں تم اگر جنت میں چلے گئے اور مجھے جنت میں نہ پاؤ تو گمان کر لینا کہ میں کسی اور جگہ ہوں گا فرمایا اپنے رب سے سفارش کر کے اتنے قیم کو جنت میں لے آنا اتنا بڑا محدث اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے توازو کا عالم یہ انکساری کا عالم یہ ہے جھکاؤ کا عالم یہ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ کبھی تو اللہ جب عذاب دیتا ہے نا تو فوری طور پر پکڑ کرتا ہے ایک صاحب تھے ان کا حال یہ تھا کہ ان کی بیٹی کا نکاح طے ہوا تو وہ غریب آدمی تھے تو اپنے مالدار دوست سے یوں کہا کہ بچی کا طے کیا ہے پیسے نہیں ہیں بہت پریشان ہوں کہاں سے لاؤں گا بیٹی کی شادی میں تو مالدار دوستیوں کہنے لگا کہ تجھے پیسے آنے کی فکر ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں کہاں گندی نالیوں میں لگاؤں اس کی مجھے فکر ہے بڑا بول تھا اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے ہاں دولت کھاؤ پیو لیکن توازو کے ساتھ کوئی انکار نہیں کرتا کاروبار کرنے سے حضور سے ثابت صحابہ سے ثابت بزرگوں سے ثابت اولیاء سے ثابت سب سے ثابت ہے لیکن توازو کے ساتھ انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ سخاوت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کے ساتھ بالکل جائز ہے بڑا بول اللہ کو پسند ہے اتفاق ایسا ہوا کہ چھ مہینے نہیں گزرے کہ اس کی موت ہو گئی اس کا بیٹا وارث بنا ایاش تھا بیٹا باپ کی ملکیت پراپرٹی جائیداد کو بیچنا شروع کیا آج کل اس کے بہت نمونے آپ کو مل جائیں گے پراپرٹی بیچنا شروع کیا ایک دن ایسا آیا کہ جس مکان میں رہتا تھا اس کو بھی بیچنے پر تیار ہو گیا اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ جس چوراہے پر کھڑے ہو کر اس کے باپ نے بڑا بول بولا تھا اسی چوراہے پر کھڑے ہو کر اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا تھا ہاں کبھی تو اللہ فوراً دے دیا کرتا ہے بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے تکبرانہ مزاج اللہ کو پسند نہیں ہے روایتوں میں ہے بھری پری روایتیں سیحین کی روایتیں بلکہ سہائے سطح کی روایتیں کہ مرض الوفات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے چلا نہیں جا رہا تھا تو فرمایا عباس کو بلاؤ علی کو بلاؤ ایک چچا ہے اور ایک داماد ہے چچا کو دائیں طرف رکھا جمنی طرف اور علی کو بائیں طرف رکھا معلوم ہوتا ہے بڑوں کا احترام ہے دائیں طرف اور علی چھوتے ہیں ان کو بائیں طرف رکھا اور دونوں کے کندھوں پر یوں حضرت نے ہاتھ رکھا اور مسجد میں آ رہے ہیں اب مسجد کتنی دور تھی آپ ابھی جہاں حضرت آرام فرمائے حضر شریفہ جو ہے وہ ایک دیوار ہی تو ہے یوں نکلے کہ سیدھی مسجد تھی یہ تو ابھی جو ہے ہم سلام پڑھنے جاتے ہیں تو یوں دروازہ معلوم ہوتا ہے ورنہ حقیقت میں یوں دروازہ تھا تو بس ایک پردہ ہی بیچ میں تھا سیدھا یوں نکل جانا تھا لیکن اتنا بھی حضرت سے چلا نہیں جا رہا تھا دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارا دے کر حضرت مسجد میں آئے اور عباس و علی کو کہنے لگے آہستہ آہستہ چلو میرے قدم اٹھائے نہیں جا رہے دونوں سے کہا آہستہ چلو چچا علی آہستہ چلو میرے قدم نہیں اٹھائے جا رہے ہیں نے لکھا ہے اس روایت پر کہ حضرت نے یہ جملہ استعمال کر کے اپنی توازو کا اظہار فرمایا مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے نبی ہے نبی نبی بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالی ہمارے بڑے بول کی بنیاد پر وہ عذاب دے دیتا ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ابن قیم نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے گناہ بھی کرتے تھے عبادت بھی گناہ بھی عبادت بھی گناہ بھی ہم بھی ایسا کرتے عبادت بھی ہوتی ہے گناہ بھی ہوتے ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تیرا فضل و کرم ہے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں تو بھی تو نے اپنی نعمتوں سے مجھے محروم نہیں کیا اب ہم نے نعمت یہی سمجھا ہے کہ کھانا پینا مل جائے تو نعمت ہے وہ یہی سمجھے تھے کہ اللہ تو میں گنا کرتا ہوں پھر بھی کھانا کھلا رہا ہے پھر بھی پانی پلا رہا ہے کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے میں اتنا گنہگار ہوں پھر بھی تو نے مجھ کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کیا حق تعالی کی طرف سے ندا آئی میرے بندے میں نے تیرے پاس سے اس گناہ کے نتیجے میں ایک نعمت کو چھین لیا ہے اور تجھے پتا بھی نہیں ہے اب وہ سوچنے لگا کہ کیا نعمت چھین لی مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے وقت پہ کھانا مل رہا ہے وقت پر پانی مل رہا ہے وقت پر نیند مل رہی ہے بیوی ہے بچے ہیں کیا نعمت چھین لی حاطف غیبی نے آواز دی اور میرے بندے اس گناہ کے نتیجے میں میں نے تیری عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے تجھے پتا بھی نہیں تجھے نماز میں لذت نہیں آتی تو پریشان ہے تجھے قرآن پڑھنے میں لذت نہیں آتی تو پریشان ہے تو کہہ رہا ہے میرا جی نہیں لگ رہا ہے جی نہیں لگ رہا ہے مسجد میں آنے کو جی نہیں لگ رہا ہے نماز پڑھی تو بھاگنے کو جی چاہ رہا ہے قرآن اٹھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے فرمایا یہ گناہ کی نحوست ہے ہاں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو دیکھو اللہ کے حبیب کی پوری زندگی میں کہیں تمہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت نے گیبتیں کی ہو حضرت نے کسی کو تانا دیا ہو الزام لگایا ہو کبھی نہیں حضرت کی زبان تانے سے پاک تھی آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کسی کو سنانا ہوتا ہے تو سنا دیتے ہیں پھر کہتے ہیں آستھا آستہ کہہ دی دوں میں تو ہنستے ہنستے سنا دیا ہنستے ہنستے الزام ہنستے ہنستے تانا دے دیا نہیں تانے والی زبان نہ بناؤ تانے والی زبان نہ بناؤ محبت والی زبان بناؤ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کابت اللہ مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد چابی رہتی تھی عثمان بن شیبہ کے پاس ان سے کہا عثمان چابی لاؤ گئے ماں کے پاس سے چابی لے کر آئے حضرت کے ہاتھ میں دی حضرت نے کابت اللہ کھولا اندر میں گھومے لکڑی کے ذریعے سے جو بت رکھے تھے ان سب کو گرایا اللہ اکبر کی تقبیر پڑی دو رکعت نماز پڑھی اور پھر کابت اللہ کے دروازے پر آ کر یوں کھڑے ہو گئے چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر یوں کھڑے ہو گئے اور سب سامنے ہیں صحابہ تو ہیں لیکن مکہ والے بھی سب سامنے ہیں حضرت نے پہلے یوں چابی اٹھائی اور عثمان سے پوچھا عثمان یہ کیا ہے فرمایا چابی ہے یا رسول اللہ یہ کابت اللہ کی اچھا تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں ہجرت کر کے جا رہا تھا میں نے تم سے کہا تھا مجھے کعبہ میں جانے دو تم نے منع کیا تھا میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی تو تم نے یوں کہا تھا کہ محمد اور کابت اللہ کی چابی ہو نہیں سکتا آج میرے رب نے میرے ہاتھ میں چابی دے دی اور عثمان کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو جاری ہے چچا عباس نے فرمایا اللہ کے حبیب حاجیوں کا پانی پلانا ہمارے ذمے ہے حاجیوں کی خدمت ہمارے ذمے ہے تو کابت اللہ کا متولی پنا بھی ہمیں دے دیجیے یہ چابی ہم لے لیتے ہیں حضرت کا کچھ ارادہ ہوا تھا اللہ نے آئے تو تاری ان اللہ یاماناتی الا پیغمبر چابی تم نے جس سے لی ہے اسی کو واپس کرو حالانکہ عثمان ایمان نہیں لائے اسی کو واپس کرو حضرت نے چابی واپس کی آیت سنائی علی کو کہا آیت سناؤ اور چابی واپس کی اور فرمایا خالدتن تالدتن قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی آج بھی اسی خاندان میں ہے یہ آج جب وہاں گیا اندر میں تو ان کے گھر پہ دعوت ہوئی شیبی خاندان میں بڑی شاندار انہوں نے دعوت کی ہر سال وہ دعوت کرتے ہیں تو آج بھی اسی خاندان میں چابی موجود ہے اب سامنے سب کھڑے ہیں حضرت نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا ان ملو قیدا دخلو کر یقن اب عزت اہلیہ عزیلہ عراق تباہ ہو گیا افغان تباہ ہو گیا چیچنیا تباہ ہو گیا بوسنیا تباہ ہو گیا شام تباہ ہو گیا یہ ہے آج کے دنیا کے بادشاہوں کے حملوں کا نتیجہ اور میرا نبی جب فتح کر رہا ہے تو پوچھ رہا ہے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا تو سہیل بن عمر جو ہدیبیا میں صلاح کے لیے آیا تھا نوجوان تھا اس نے یوں کہا انتل کریم و ابن الکریم محمد تم بھی کریم ہو تمہارا باپ بھی کریم ہے امید یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کرو گے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو میں تم کو کہتا ہوں کیا کہتا ہوں لا تصریف علیکم اليوم اے مکہ والو جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا میرے بھائیوں تانے والی زبان نہ بناؤ تانے والی زبان نہ بناؤ باتوں باتوں میں تانے نہ دیا کرو تمہیں نہیں پتا کہ اس کا عذاب کتنا بڑا ہوگا زبان بول کر خاموش ہو گئے یہ ہم اپنی جہنم کو تیار کر رہے ہیں وہ لو مزہ لو مزہ پھر ان کی صفت کیا تھی جن کی اللہ برائی کر رہا ہے قرآن میں جن کی خصلتوں کو غلط خصلتوں کو بیان اللہ جمع کیوں یہ کام کرتے تھے وہ لوگ یہ گناہوں کے کام اس لیے کہ دولت تھی ان کے پاس اللہ جمع مال مال کو جمع کیا وہ اور گنتے رہے اس کو یعنی اپنے مال پر پراؤڈ تھا ان کو مال پر غرور تھا تکبر تھا اور مال کے غرور کے نتیجے میں دوسروں کی گیبت دوسروں کو تان و تشنی دوسروں کی برائیاں دوسروں پر الزام یہ اپنی دولت کے نتیجے میں کر رہے تھے میرے بھائیوں دولت تو اللہ نے استحقاق کے بغیر ہم کو دی ہے ماں تقی صاحب فرماتے ہیں عجیب بات لکھی ہے مولانا نے وہاں فرماتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا والد صاحب آگے بیٹھے تھے ہم پیچھے بیٹھے تھے میں میرے بھائی ملی رفیع ہم دونوں پیچھے بیٹھے تھے چوراہے پر گاڑی روکی سگنل نہیں تھا اس لیے گاڑی روکی ہمارے وہاں بھی گاڑی روکتی ہے چوراہے پر تو کچھ مانگنے والے آ جاتے ارے بھائی جب چار رستہ ہوتا ہے تو مانگنے والے آ جاتے پر میں چوراہے پر گاڑی روکی تو مانگنے والے آ گئے تو مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے دس پندرہ روپے نکال کر غریب کو دیے عما تقی صاحب کہتے ہیں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا علم کا جوش بہت تھا جو نئے بزلا ہوتے ہیں ان کو علم کا جوش بہت ہوتا ہے فرمایا نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا علم کا جوش بہت تھا میں نے کہا والد صاحب آپ نے ان کو پیسے دیے یہ مستحق تھوڑے ہی ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت پیسے ہوتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ لوگوں کے پاس وہ فرمایا یہ مستحق تھوڑے ہی ہوتے ان کے پاس تو بہت پیسے ہوتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی حضرت نے فرمایا پیارو ہم بھی اللہ کی روزی کے مستحق نہیں ہیں ہم بھی اللہ کی روزی کے مستحق نہیں ہیں ہمارے اعمال دیکھو تو ہم میں سے کوئی اللہ کی روزی کا مستحق نہیں اگر مستحق ہونے پر تم مانگ دیتے ہو کہ مستحق ہو اس کو دو اور جو مستحق نہ ہو اس کو نہ دو تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی روزی کا مستحق نہیں ہے اللہ تو بغیر استحقاق کے ہم کو دے رہا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ نفلی صدقہ ہے دے دو نفلی صدقہ ہے اس لیے میرے بھائیوں نفلی صدقہ ہوتا ہے غریب کو دے دینا چاہیے استحقاق و استحکات کی بحثیں نہ کرو ایسی بحثیں نہ کرو کہ یہ مستحق نہیں ہے دیکھو بخاری شریف میں ایک عجیب روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماقبل قوم کا واقعہ فرمایا ایک آدمی رات میں چپکے سے اپنی زکات لے کر نکلا چپکے سے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور اخلاص سے دے دو دے دیا صبح کو شور ہوا کہ رات میں کوئی چور کو زکات دے گیا اور وہ جو جس کو زکات دی تھی وہ چور تھا دو چار دن کے بعد اس نے سوچا لاؤ پھر میں زکات کی رقم لے کر رات میں نکلوں چپکے سے تاکہ پتا نہ چلے کوئی عورت ملی اس کو زکات دے دی صبح کو شہر میں شور ہوا زانیہ کو کوئی زکات دے گیا وہ زانیہ تھی فائشہ تھی بدکار تھی اس وقت کے نبی کے پاس یہ مسئلہ گیا نبی نے فرمایا الحمد للہ پڑھو اللہ کی تعریف کرو شکر ادا کرو فرمایا حضرت اللہ کی تعریف اس پر چور کو زکات گئی زانیہ کو فرمایا ہاں شاید تیری زکات کے نتیجے میں اللہ اس کی چوری سے حفاظت کرے زانیہ اور فائشہ سے اس کو بچا لے خود ہماری شریعت کا واقعہ ہے حضرت مان رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب رسول ہیں ان کے والد صاحب رات میں کچھ مال لے کر نکلے نقلی صدقہ تھا تو مسجد میں کوئی بیٹھے ہوئے تھے جو ہمیشہ رہتے ہوں گے ان کو دے دیا کہ بھائی رات میں کوئی ایسا آدمی آ جائے تو ان کو لگے کہ ضرورت مند ہے تو اس کو دے دینا بہت سارے لوگ اس طرح دے جاتے ہیں اب وہ رات میں ایک صاحب آئے تو ان آدمی نے ان کو دے دیا کہ یہ رات میں آیا ہے اس کا مطلب ضرورت مند ہوگا صبح کو یہ جن کو پیسے ملے تھے نفلی صدقہ تھا للہ تھی یہ جن کو ملے تھے یہ اپنے گھر والد صاحب کو جا کر یوں کہہ رہے ہیں ابا جی رات میں مسجد میں گیا تو کسی نے مجھ کو یہ مال دیا پر میں دیکھنے دے تو دیکھا تو ابا جن جی کا یہ تو میرے ہی پیسے ہیں باپ کے پیسے بیٹے کے پاس چلے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو فرمایا تجھے تیری نیت کا ثواب مل گیا اور بیٹے کو فرمایا لکما خستہ تو نے جو لیا اس کا تو مستحق ہو گیا لے لے یہ نبلی صدقہ ہے للہ ہے باپ کو کہا تجھے تیری یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی سی تحقیق کر لی زکات کے بعد میں اب اس کے بعد وہ زکات جہاں پہنچی ہے اگر وہ مستحق تھا نہیں تھا آپ کی تحقیق تھوڑی سی تھی پھر اس کے بعد آپ نے دے دیا بعد میں آپ کو پتا چلے کہ وہ تو مستحق نہیں تھا تو یاد رکھو مسئلہ آپ کی زکات ادا ہو گئی آپ کو اس میں اب تشویش کی کوئی ضرورت نہیں یہ مسئلہ بہت یاد رکھے بہت سارے بیچارے تشویش کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا میری زکات آپ کی زکات ادا ہو گئی تشویش کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے بھائی اور دیکھو مال خرچ کرنے میں بکیلی نہ کرو اللہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو دو لوگوں کو اور یہ جو چندے کے بعد میں ہم جو اصول بنایا کرتے ہیں دیکھو ایک بہت بتانا بات میں آپ کو کہوں بہت اصول نہیں بنانے چاہیے نہ تمہیں کیا معلوم تمہارے در پہ جو چندہ لینے آیا ہے کوئی شیخ الحدیث ہوگا کوئی راتوں میں رونے والا ہوگا کوئی مفسر ہوگا کیسے کیسے لوگ وہ تو مجبوری کی وجہ سے ہمارے در پر بھیک مانگنے آتے ہیں ورنہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمارے در پر چندہ مانگنے آتے ہیں وہ اپنی مجبوری کی وجہ وہ اپنی مجبوری نہیں وہ مدرسوں کی مجبوری کے لیے آ رہے ہیں اس لیے یہ بہت سخت اصول نہ بناؤ جو ہم چندوں کے اصول بناتے ہیں نا تمہارا آئی ڈی جی دو نے تمہارا فلاں دو نے تمہارا یہ دو نے کتنا ہوا بھائی ہم دیتے کتنا ہے چلیے آپ مجھے بتاؤ کتنا دیتے ہیں سو روپے پچاس روپے دو سو روپے بہت ہو گیا تو پانچ سو روپے ایسا نہ کرو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نایس الناس الحافہ اس کی تفسیر جو ہے نا علماء ہے مفتی سعید صاحب نے بھی لکھا اور میرا دل تو پہلے سے کہتا ہے میں بیس سال سے یہ تفسیر کرتا چلا آیا ہوں کہ تم اپنی زکات ان علماء پر خرچ کرو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اپنی عزت کو سنبھالے ہوئے وہ مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ مختصر تنخواہ میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو دو اپنی زکات وہ مستحق ہیں ان کا تعاون کرو ان کی مدد کرو ان کی نصرت کرو میرا گھر پندرہ ہزار میں چلتا ہے اس غریب کا گھر پانچ بچوں کے ساتھ پانچ ہزار میں کیسے چلتا ہو وہ مستحق ہے ان کا تعاون کرو اور بہت اصول مت بناؤ چندوں کے بعد میں بہت اصول نہ بناؤ اللہ کا فضل مانو کہ وہ ہمارے در پر ہے ہم ان کے در پر نہیں ہے نا بھائی وہ ہمارے در پر آئے ہم ان کے در پر مانگنے گئے ٹھیک ہے تھوڑی سی تحقیق کا مسئلہ ہو جائے لیکن ان کو دھکے مت کھلاؤ یہ علماء ہے یہ صلاح ہے یہ راتوں میں کتنے رونے والے اس میں ہوں گے یہ روزوں کے ساتھ ہمارا چکر کاٹتے رہیں گے ان غریبوں کے روزوں کا کیا ہوتا ہوگا ہمیں ان مسائل کو سمجھنا چاہیے اور بہت سمجھنا چاہیے اس لیے کہیں ہمارا مال کا پراؤڈ اور مال کا غرور اور مال کا تکبر جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تعالیٰ کہیں یہ مال ہم سے چھین کر کے دوسروں کو نہ دے دے خطرات ہے اس بات کی اللہ جمع مال یہ سب ان مال ہو اخلدا ان کا گمان یہ ہے کہ مال ہمارا ہمیشہ رہے گا یہ سب ان مال ہو اخلدا کل نہیں لیم بدن نفل ختم مبالگا کا سیگا ہے تاکید کا ضرور ختمہ میں داخل کیے جاؤ گے حتما کیا ہے نبی کو اللہ پوچھ رہا ہے حتما کیا ہے وما حضرا کمل حتما فرمایا نار اللہ موقع انسان کی بھرکائی ہوئی آگ تو ایک گھنٹے میں بجھ جائے گی اللہ کی بھرکائی ہوئی آگ کبھی نہیں بجھے گی نار اللہ موقع اللہ تطلع تب پلی دنیا کی آگ جسم کو جلاتی ہے اوپر جلتا ہے اور اوپر جلنے کے بعد انسان مر جاتا ہے جہنم کی آگ جلتے جلتے اندر میں پہنچے گی لیکن انسان مرے گا نہیں بس جلتا ہی رہے گا جلتا ہی رہے گا اور اور اور موت نہیں آئے گی موت کو تو اللہ ختم کر دے گا انہا علیہ موسدا ہو آیت نے تو ہمیں رلا دیا اللہ کہتا ہے میں تم کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد اوپر سے دروازہ بند کر دوں گا کوکر دیکھا نا کوکر کوکر میں چیز کو ڈالنے کے بعد اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے تھوڑی دیر میں ریزا ریزا ہو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے میں جہنم کو کوکر بنا دوں گا انہا علیہ منہ یہاں تو ریزے ریزے ہو جائیں گے گوشت کے کوکر میں جہنم میں نہیں ہوں گے وہاں دھاگتے رہیں گے فی آمادی ممت دادا لمبے لمبے ستون ہوں گے آگ کے اس سے تمہیں باندھ دوں گا تم بھاگ بھی نہیں سکو گے ایسی سخت جہنم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس لیے دولت کا پراؤ دولت کا غرور دولت کا نشہ یہ اچھی چیز نہیں ہے میں نے پہلے ہی بتایا خوب کماؤ کوئی منع نہیں کرتا عبد الرحمان ابن اور صحابی رسول ہے مالدار ترین انسان ہے اور دولت کا ڈھیر ہے اس کے پاس اور کتنی دولت ہے عبد الرحمان ابن عوف کے پاس اس وقت پوری دنیا کے بائیس مالدار ہے یہ بائیس مالدار عبد الرحمان ابن عوف کے جیب میں آ جائیں گے اتنی دولت اللہ نے دی تھی لیکن کیا ہوا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرا عبد الرحمان جنت میں جائے گا دولت کے ہوتے ہوئے بھی جنت کی بشارت عثمان غنی دولت کا دیر ہے گنی تو اسی کو کہتے ہیں جو مالدار ہو یہ کوئی عربی لفظ تو نہ یہ گنی یہ تو گنی ہمارا عجمی لفظ ہے عثمان غنی یہ ہم کہتے ہیں یعنی جو مالدار ترین آدمی اور کیسا مالدار حضرت نے فرمایا یہ یہودی کا کنواں خرید کر وقف کون کرتا ہے عثمان نے فرمایا میں خرید لیتا ہوں منہ مانگی قیمت دے کر کنواں خریدا حضرت کے پاس گئے حضرت یہ کنواں وقف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا دلائی کا دلائی مسلمین حضرت میرا کوئی اس پر قابو نہیں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ وقف ہے جیسے مسلمانوں کی دول ہوگی اسی طرح عثمان کی بھی دول ہوگی اگر عثمان لیٹ آئے گا تو پیچھے کھڑا رہے گا یہ نہیں کہ میں نے خریدا ہے تو میرا حصہ پہلے ہو میرا حق پہلے ہو آج تو ہم مسجد میں سب دیتے ہیں کہ جس تو چلے گا جہاں کوئی چیز ہم دیتے ہیں کہ نہیں وقف کا معنی ہوتا ہے تم نے اللہ کی ملکیت میں دے دیا جو چیز اللہ کی ملکیت میں دے دی ہمارا حق ختم ہو گیا اب ہمارا کوئی حق نہیں اور جب تبوک کے موقع پر حضرت نے فرمایا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے تعاون کرو یہ چندہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ جو مدارس کے لیے چندہ ہوتا ہے یہاں سے ثابت ہو رہا حضرت نے فرمایا مال کی ضرورت ہے تعاون کرو چندہ کرو چندہ دو تو صحابہ نے لا کر کے دینا شروع کیا حضرت عثمان نے تین سو اونٹ سامان سے بھر کر دیے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ اور ضرورت ہو تو اور دوں گا اور حضرت نے فرمایا میرا عثمان آج کے بعد کوئی عبادت نہ کرے تو بھی اللہ اسے جنت عطا کرے گا اور اس عثمان کو اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا عثمان جنت میں جائے گا دولت کے ساتھ جنت ملی کہ نہیں دولت کے ساتھ بھی جنت دولت کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا خلفا اربا کمایا اربا نے کمایا بزرگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کی بہت بڑی کوتھی چلتی تھی ہول سیلر تھی ہول سیلر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لیکن ان کی دولت نے ان کو رجال اللہ تلہی تجارت بیون ان ذکر اللہ و اقام صلاحی و زکا ان کی دولت نے ان کو دین پر چلنے سے نماز کے پڑھنے سے زکات کو دینے سے روکا نہیں جس کی دولت روکتی نہیں ہے وہ کامیاب اور جس کی دولت روکتی ہے عبادت سے وہ ناکام حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی لا تبی الآخر قبل دنیا وبی دنیا بالآخرہ میرے بیٹوں دیکھو ایک موقع تمہارا آ جاوے کہ ایک طرف دین ہو ایک طرف دنیا ہو تم کیا کرو گے دین چھوڑو گے دنیا لو گے نہ لا تبھی آخرت کبھی دنیا آخرت کا سودا دنیا کے بدلے میں نہ کرنا دنیا کا سودا آخرت کے بدلے میں کر دینا دنیا چھوڑ دینا دین کو لے لینا چاہے تجھے کروڑوں چھوڑنا پڑے کروڑوں چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا لیکن دین لے لینا حضرت حسین نے اس پر عمل کیا کربلا کے میدان میں حسین ایک جملہ کہہ دیتا کہ اچھا یزید کے ہاتھ پر میں بیت ہو جاتا ہوں لاؤ میں بیت کر لیتا ہوں حسین کو دولت بھی ملتی حسین کو عہدہ بھی ملتا حسین کو عزت بھی ملتی حسین کی جان بھی بچ جاتی سب کچھ ہوتا لیکن حسین کے سامنے اس وقت ایک طرف دنیا ہے ایک طرف دین ہے تو حضرت حسین نے دنیا کو چھوڑا اور دین کو لیا شہادت کو نوش لیا میرے بھائیوں ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ دین اور دنیا جب جمع ہو جائے ہم دین کو لے لیں اور دنیا کو چھوڑ دیں اگر زندگی ہے اس طرح کی تو کامیاب ہے زندگی اس طرح کی نہیں ہے تو ناکام ہے ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کو اعتدال کے ساتھ کمائیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں کمائیں بھی اپنے اہل و عیال کی ضرورت بھی پورا کریں کمائیں بھی اور غریبوں کے بیواؤں کے یتیموں کے مساکین کے حقوق کو بھی پورا کریں کمائیں بھی لیکن عبادت کو نہ چھوڑیں ہماری کمائی نماز سے نہ روکے زکات سے نہ روکے حج سے نہ روکے روزوں سے نہ روکے ایسی کمائی کماؤ پھر وہ کمائی حلال کی ہو حرام کی نہ ہو حلال کا لقمہ چالیس دن تک نور پیدا کرے گا اور حرام کا لقمہ جو ہے حرام کا لقمہ وہ ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت کو نکال دے گا اللہ کے نبی فرماتے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں لمبے لمبے ہاتھ وہ کام ہو حرام وہ لباس ہو حرام وہ شراب ہو حرام فانا تجاب لہو کھانا بھی حرام پینا بھی حرام لباس بھی حرام اللہ دعا کہاں سے قبول کرے گا حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا جنت کے اندر جس سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا اللہ نے کپڑوں کو اتار دیا معلوم ہوتا ہے کھانے کا تعلق کپڑوں کے ساتھ ہے وہاں کھانا جس سے منع کیا تھا وہ کھا لیا تو کپڑے اتر گئے اگر ہم نے حرام کا لقمہ کھایا ہے تو اللہ تقوی کے لباس کو اتار دے گا پھر تکوا زندگیوں میں نہیں رہے گا پھر تکوا زندگیوں میں نہیں رہے گا اس لیے اچھے اب اپنے اپنے مال کو حلال وہ ایک آدمی کا واقعہ بڑا مشہور کہ پانی پلایا کتے کو کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا بھائی ایک کتے کو پانی پلانے سے جب یہ مسئلہ جنت حل ہو جاتی ہو تو پھر ہم انسانوں کو پانی پلائیں گے تو کیا اللہ جنت نہیں عطا کرے گا یقیناً عطا کرے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنی گھر کمائی کو اس طرح پر خرچ کرنے والے بنے یہ کچھ باتیں اس صورت سے سمجھ میں آ رہی تھی اس لیے میں نے ان باتوں کو عرض کیا پھر میری آپ سے گزارش ہے یہ چندے والے جو آتے ہیں ان بچاروں کے بعد میں بہت سختیاں نہ کریں ٹھیک ہے ہماری اپنی تھوڑی تحقیق ہو جانی چاہیے تاکہ صحیح مصرف میں استعمال ہو جائے باقی ہماری تحقیق کے بعد اب اگر وہ لے گیا تو وہ ذمہ دار ہے ہماری اپنی زکوٰۃ مسئلے کی روح سے یہ مولوی صاحب بہتے ہیں مفتی صاحب آپ ان سے پوچھ لو ہماری اپنی زکوٰۃ مسئلے کی روح سے ادا ہو جاتی ہے ہم نے اپنی بساط کے مطابق آگے بہت یہ کہنا کہ اپنی آئی ڈی بھی لاؤ کتنے چندہ کیا فلاں بھی لاؤ ایسا ویسا مت کرو اس میں بہت سارے راتوں میں رونے والے ہوتے ہیں کسی کی آہ لگ گئی تو بربادیاں ہو جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت گیا